پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کشادہ نہیں کیا اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجھ کو اتار نہیں لیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کو توڑ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہاں زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں اور اپنے رب کی طرف رخ کریں